سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے ان سے سر دھونے کے بارے میں سوال کیا انہوں نے کہا تین چلو تم کو کافی ہیں پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے اشارہ کیا لیکن اس آدمی نے کہا اے ابو سعید میرے بال تو بہت زیادہ ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ تیری بنسبت زیادہ بالوں والے اور زیادہ پاکیزگی والے تھے حدیث نمبر آٹھ سو تراسی مسند احمد